حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک انصاری کے ساتھ نہر یعنی زبا کر دیا راوی حدیث ایوب یا جرین نے کہا میں نے پوچھا کہ وہ کھونٹا لکڑی کا تھا یا لوہے کا استاد نے کہا نہیں وہ لکڑی کا تھا پھر وہ انصاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے مسئلہ پوچھا آپ نے اسے کھانے کا حکم دیا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار چار سو سات